ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر کے مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اس چشمدید واقعے کا تقاضا تھا کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے لیکن ان کے دلوں کی سختی کی گواہی اللہ نے دے دی کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں اور ان کے دل کی سختی کی مثال پتھر کی سختی سے اس لیے دی کہ پتھر لوہے اور رانگے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے پتھر نہیں پگھلتا پھر اللہ نے بتایا کہ پتھر ان کے دلوں سے بہتر ہے اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑھکتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں